ابن ابی عدی نے بیان کیا ان سے سلیمان تیمی نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی لڑائی کے دن فرمایا کون دیکھ کر آئے گا کہ ابو جہل کا کیا ہوا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ معلوم کرنے گئے تو دیکھا کہ اوفرا کے دونوں لڑکوں نے اسے قتل کر دیا تھا اور اس کا جسم ٹھنڈا پڑا ہے انہوں نے اس کی داڑھی پکڑ کر کہا تو ہی ابو جہل ہے اس نے کہا کیا اس سے بھی بڑا کوئی آدمی ہے جسے آج اس کی قوم نے قتل کر ڈالا ہے یا اس نے یوں کہا کہ تم لوگوں نے اسے قتل کر ڈالا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار نو سو تریسٹھ